تعالی کے کے ہاں برائی برائی وہی وہی ہوگی ہوگی شریعت مطالعہ اندر جس پر تمام علماء مجتہدین کا اتفاق ہو علماء مجتہدین کا جس پر ائمہ مجتہدین کہہ لو علماء مجتہدین کہہ لو جس پر اتفاق رکھتے ہیں مجھ تحظین جن مسائل میں اختلاف کریں وہ شریعت میں برائی شمار نہیں ہو سکتی اگر وہ برائی ہوگا تو اس بندے کے لیے برائی شمار ہوگا اس شخص کے لیے برائی شمار ہوگا جو اس کے برائی ہونے کا اعتقاد کرے کسی امام کی اس امام کی تقلید میں جو جو امام اس کو برائی برائی قرار دیتے ہیں دوسروں کے نزدیک وہ برائی نہیں لہذا جو شخص اس کا اعتقاد نہیں رکھتا برائی ہونے کا اس شخص کے لیے وہ برائی شمار نہیں ہوگی یہ قانون ہے عربی میں کہا جاتا ہے من تابع عالما سالم غانما جو کسی عالم جو شریعت میں عالم ہوتا ہے مجتہد ہوتا ہے امام ہوتا ہے اس کی اتباع کرے اللہ تعالی کے ہاں سلامتی پا جائے گا اللہ کئی مسائل ہیں فقہا میں اختلافی ہزاروں مسائل ایک امام کے مقلدین اپنے امام کی اتباع میں ایک چیز کو حرام سمجھ کر اس سے بچ رہے دوسرے امام کے مقلدین اپنے امام کی اتباع میں اس کو حرام نہ سمجھ کر کو کر رہے ہیں ایک دوسرے کو برا کسی نے نہیں کہا خود اپنے امام کی اتباع و تقلید کے اندر ہے وہ جتنا سختی کرتے گئے اپنے اوپر کرتے گئے لیکن دوسرے جو حضرات ہیں یعنی دوسرے امام کے مقلدین متبعین ان پر انہیں سختی نہیں عرب و عجم کے اندر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا ہے چار امام نہیں ہے فقہ کے فقہ کے امام بہت ہیں اہل حجاز یہ علیحدہ جماعت کو کہا کی تھی یہ چار اماموں سے بھی پہلے گئے ہیں فقہا احناف اور ایک شمار ہوتے ہیں فقہا حدیث یہ تین قسم کے فقہا شمار ہوتے ہیں چار امام جو ہیں وہ فقہا احناف اور فقہ حدیث جو ہے نا ان کے اندر شمار ہوتے ہیں اعلی اجاز علیحدہ ہیں فقہائے احناف جو ہیں ان کے لیے ایک لفظ اور بھی بولا جاتا ہے فقہائے عراق اس کے اندر امام سفیان سوری بھی آ جاتے ہیں سیدنا امام اعظم ابو حنیف رضی اللہ تعالیٰ نے امام سفیان سوری اسی طرح پھر ملک شام اور اس کے اندر امام اوزائی یعنی مشہور چار امام ہوئے ہیں عوام الناس کے اندر اور ان کے آگے متبین مقلدین چلے ہیں ان کی کتابیں فقہ کی دنیا بھر میں پھیل گئی ان کی فقہ کی تنظیم ہو گئی اور تدبیر ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے ساتھ ان کو محفوظ رکھا چل رہی ہے دوسرے اما کی فقہ اس طرح جو ہے نا وہ کتابی شکل میں آ کر دنیا میں پھیل نہیں سکتی علماء کے پاس تو کہا کے پاس وہ فقہ اس طرح مروج نہیں ہو سکتی جس طرح کے چار اماموں کی ہوئی ہے اس وجہ سے چار امام شمار ہوتے ورنہ چار نہیں زیادہ کئی مسائل ایسے ہیں کہ چار امام ایک طرف ہو گئے دوسرے امام جو ہے وہ خلاف ہو گئے اس طرح بھی آنا اندن عبدی بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندہ جس طرح میرے متعلق گمان رکھتا ہے نا میں اس کے گمان کے ساتھ کرتا ہوں اب آپ نے یہ گمان کیا کہ یہ چیز ہمارے میرے لیے حرام ہے جب تک آپ کا یہ اعتقاد رہے گا آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پکڑے جائیں گے اگر اس کا ارتقاب کریں گے اگر آپ اس چیز کو جائز سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ جائز شمار ہوگی اور تمہیں پکڑ لیں گے بشرط کہ نفس کی وجہ سے نہ ہو شریعت یعنی کسی امام کی اتباع کی انسان کے زن کا بہت فخر ہے پھر یہ ہے کہ اگر آپ جو پہلے اعتقاد رکھتے تھے اس کو چھوڑ کر آپ کے پاس کسی اور امام کی بات آ گئی آپ شری ضرورت کی وجہ سے اس کی طرف آپ متوجہ ہو گئے اب اعتقاد وہ بھی بنا لیا کہ وہ چیز جائز ہے کہ ضرورت کے تحت اس پر عمل کر لیا تو تب بھی آپ کے لیے وہ جائز ہو جائے گی کہ آپ اس کا حتمی یقینی اعتقاد نہیں رکھتے تھے آپ کے ہاں یہ گنجائش تھی کہ اگر کسی اور امام کا قول آ جائے گا تو ضرورت کے ساتھ میں اس پر عمل کر سکتا ہوں اس کی مثال سیدنا امام ابو یوسف رحمہ اللہ مدینہ شریف میں تشریف لائے تو یہاں آپ نے ایک کنویں مبارک سے وضو فرمایا اثر کی نماز پڑھ لی وضو کر کے بعد میں دوستوں نے عرض کی کسی غلام نے کہ حضور اس کنویں میں چوہا مرا ہوا تھا اب حنفیوں کے مذہب کے مطابق پانی پلیت اس سے طہارت جائز نہیں امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہم اپنے حجازی بھائی مدینہ شریف اور مکہ شریف حجاز میں آتے ہیں اپنے حجازی بھائیوں کے طور پر عمل کر لیں آپ نے اثر کی نماز نہیں دہرائی لوٹائی نہیں پڑھنے کے بعد یہ کہہ دیا حجازیوں کے نزدیک دو کلا پانی وہ تو پلیت نہیں ہوتا وہ کثیر کے کے حنفیوں نزدیک امام ابو یوسف نے فرمایا عمل کرنے بعد ہو کر حالانکہ ان پر تو اجتہاد سے یہ بات ظاہر ہو چکی تھی کہ میرے نزدیک حق یہی ہے کہ پانی ہے لیکن ضرورت شریف کے تحت انہوں نے دوسرے امام کی اتباع کر لی مجتہد ہونے کے باوجود اس سے یہی وسط شریعت محمدیہ علی صاحب والسلام شریعت محمدیہ جو ہے اس کی وسعت اور اس کا رحمت ہونا اس سے ظاہر ہوتا ہے سبحان اللہ ہم لوگ فرماتے ہیں نا کہ پہلے نبیوں کی شریعتوں میں اختلاف ہوتا تھا امت کے احوال امتوں کے احوال کے اختلاف سے تاکہ ان پر ان کی تباہی کے مطابق رحمت ہو نرمی ہو اور اللہ تعالی کی طرف سے ان کے ساتھ معاملہ ان کی تباہی کے مطابق ہو آپ علیہ السلام السلام کیونکہ آخری نبی ہیں تو اب کسی اور نبی نے تو آنا نہیں کہ شریعت مختلف ہو اللہ تعالی نے اس وہ سابقہ جو روش تھی عادت تھی وہ شریعتوں کے اختلاف سے نرمی اور رخصت پیدا کرنے کی نرمی و رحمت پیدا کرنے کی لوگوں کی تباہ اور احوال کے مطابق اللہ تعالیٰ نے شریعتوں کے اختلاف کی جگہ فقہ کا اختلاف رکھ دیا تاکہ جس شخص کو جس امام کی اتباع آسان لگے اپنے لیے یہ اصل حکمت ہے کے کے اختلاف اختلاف اختلاف کا شرائع کا اختلاف جس طرح تھا یہ اس طرح شریعت شریعت محمدیہ میں شمار ہوتا ہے یعنی یوں سمجھیے کہ فقہا کا اختلاف انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں کا اختلاف ہے جس طرح وہ شریعتوں کے اختلاف پر اعتراض نہیں کر سکتا کوئی ورنہ خدا تعالی پر جائے گا اسی طرح فقہا کے اختلاف پر اعتراض نہیں کر سکتا اور اس اختلاف کی بنیاد صحابہ کرام کا اختلاف ہے اگر صحابہ کرام فکا وہ بھی فکات بڑے فکات تھے اگر وہ اختلاف نہ کرتے تو امت کے علماء ائمہ میں اختلاف نہ ہوتا لہذا جو کم وقت کو کہا کے اختلاف پر اعتراض کرتا ہے اس خبیص کا جو اختلاف اعتراض ہے نا وہ صحابہ پر پہنچے گا اور صحابہ پر جو اعتراض ہے پھر وہ نبی پاک پر پہنچے گا کیوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال و اقوال کے اختلاف کی وجہ سے پھر صحابہ میں اختلاف پیدا ہوا مثلا اس پر اتفاق ہے علماء کا یہاں پر اسلام نے نماز ہاتھ چھوڑ یعنی ہاں، رفع دین کر کے بھی پڑھی ہے اور بغیر رفع دین کے بھی اتفاق ہے اجماع مرتب ہے یہ ایک اور بات ہے کہ ہمارے حنفی حضرات فرماتے ہیں کہ رفع دین کرنا منسوخ ہو شافی حضرات کہتے ہیں نہیں لیکن اس بات پر اتفاق ہے کہ عمل آپ علیہ السلام سے دونوں ثابت دونوں اب جو صحابہ کرام پر اعتراض زبان درازی کرے گا کئی مسائل ہیں حضرت عمر پاک اور ہے ہے ہے مولا علی کا کا اور اور سیدنا صدیق اکبر اس میں اور صحابہ اسی طرح جن اختلاف یہ جی کرتا رہا اور اسی اسی طرح کے اختلاف کے متعلق فرمایا گیا اختلاف امتی رحمت امت کا اختلاف رحمت ہے اب اس کا معنی بھی سمجھ آ گیا کیوں رحمت ہے وہ جس طرح کے نبیوں کی شرائع کا اختلاف رحمت تھا اسی طرح کے اس امت آپ علیہ السلام نے اختلاف اختلاف اختلاف اختلاف امتی میری امت کا کا یہ خصوصیت اسی اسی لیے رکھی ہے ہے سمجھ نہیں آئی کیونکہ کیونکہ پہلی امتوں میں جو وہ وہ عذاب تھا تھا شریعتوں بس کافی اس میں شریعتوں کا اختلاف ہو نہیں سکتا تھا شریعت محمد یہ جگہ رحمت فرما دی یہ آسانی فرما دی اس کو کہا کا اختلاف پیدا اسی وجہ سے شاہ بری اللہ محدث دلی رحمہ اللہ نے غالباً الانصاف کے اندر یا عقد الجید کے اندر آپ نے فرمایا ہے کہ یہ کو کہا اربا کا جو اختلاف ہے اور پھر ان چاروں کی فقہ کو آگے اللہ تعالی نے جو چلایا ہے نا اور ان کی تکلیف سے باہر نہیں ہو سکتے فرمایا یہ کوئی اللہ تعالیٰ کے ہاں راز تھا جس راز کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر کے اور امت میں اس طرح چلا دیا چار اماموں اب دوسرے اما کرام کے اقوال پر جو نہیں چل سکتا اس وجہ سے کہ ان کے کتابیں اور ان کی فقہ جو ہے ان کے اقوال جو ہیں ان کا صحیح علم نہیں ہو سکتا اگر ہو جائے کسی کو تو وہ اسی طرح امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے عمل شریف کے مطابق وہ ضرورت کے مطابق دوسرے پر عمل کر سکتا ہے یہ میں آپ کو یعنی ضابطہ اور کلیہ سمجھا رہا ہوں میرے خیال میں اگر ہمارے ہاں ضابطے اور کلیے کو یعنی تمام پاکستان میں اس ضابطے اور کلیے کو مد نظر رکھا جاتا ہے ہندوستان میں تو کافی حد تک جو اختلافات ہیں نا اہل سنت میں نہ پیدا ہوتے ٹھیک ہے اختلاف علم حدود میں اختلاف ہوتا رہتا ہے لیکن اختلاف میں تشدد اس حد تک بڑھا دینا کہ دوسروں کو پھر گمراہ اور بددین سب کچھ کہنے شروع کر دینا اور ان کو مجبور کرنا کہ وہ میرے پیچھے چلیں اس شخص کے پیچھے چلیں جو مطلب ہے کہ یہ چیز یعنی اس میں وسعت اور گنجائش وہ رکھنی چاہیے کہ اختلاف کی جو حیثیت ہے شریعت کے اندر اور اختلاف جس مقصد کے لیے رکھا گیا اس کے باہر ہونا چاہیے اختلاف کر سکتے ہو لیکن اختلاف کے اندر تشدد نہیں کر سکتے کہ اگر اختلافی مسائل ہیں تو ان سے نرمی ضروری ہے ہاں خود اپنے لیے جتنا مرضی سختی کرے بندہ اپنے نفس پر صوفیاء کرام علماء کرام متقی حضرات جو ہے نا ان کا یہ وسیلہ طریقہ رہا ہے کہ وہ خود اپنے اوپر سختی بہت زیادہ کرتے تھے یعنی اگر دو قول آ گئے ان کے سامنے دو فتوے آ گئے ایک فتویٰ ایک چیز کے جواز کا ایک عدم جواز کا تو وہ اپنے لیے عدم جواز ہی پسند کرتے تھے کیوں اس وجہ سے کہ اس کے اندر نفس پر سختی ہے سبحان اللہ اور نفس پر جتنا سختی کی جائے وہ کم ہے دشمن ہے نا ہاں، نفس وکلتی پہنا جم بیٹھ اس ظالم کے ساتھ سے کون دشمن لیکن شریعت متحر نے دوسروں کے لیے نرمی پسند کی ہے نفس کے لیے سختی پسند کی ہے یہاں ایک چیز اور سمجھ لیتی ہے وہ یہ جو اور صحابہ کرام کے عمل سے اور فکہ کے عمل سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ ایسے اعمال افعال ایسی باتیں جن کا تعلق فتنوں کے ساتھ ان کے اندر تشدد صحابہ کرام سے تاکہ فتنے جو ہیں ان کا دروازہ بند رہے لیکن جن باتوں کا فتنوں کے ساتھ تعلق نہ ہونا ان میں لڑ لیتا ہے سمجھ آئی کریں لیکن اس میں یہ ہے کہ پھر وہ سختی کا مطلب وہ یہ ہے کہ پھر آپ اگر سختی کریں اپنے لیے یا اپنے دوستوں کے لیے کریں اس کا یہ ہے کہ بھئی دوسروں پر پھر بھی وہ گمراہی کا فتوا وغیرہ نہیں دے سکتے یعنی تدلیل اور تکفیر جو ہے نا یہ تفسیق وہ نہیں کر سکتے اگر وہ صاحب علم اپنے علمی حدود میں رہ کر کام کر رہا ہے اصل تو یہ ہے نا بے لگام نہیں ہونا چاہیے جیسے سکولی طبقہ یہ بے لگام چلتا ہے یعنی شریعت کی حد کو مد نظر شریعت ہے ایک ہے شریعت کی حد کسی نہ کسی امام کے پیش نظر جو ہے اس اس کی اتباع کرے ایک ہے شریعت کا کوئی لحاظ نہ رکھے نفس کی اتباع کرے بس ٹھیک ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے یہ ہوائے نفس کی اتباع ہے یہ جائز نہیں لیکن علم شرح کی حدود کے اندر رہ کر کسی اجتہاد کو بنا پر یا میرا مطلب ہے کسی عالم کی کسی امام کی اتباع میں اگر ایسا کرتے ہیں اس پر بات نہ اس میں سختی نہیں اور نہ ہو سکتی ہے کرنے والا اچھا نہیں شمار جو یہ اس کے بارے میں کوئی اسکولی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ کسی امام کے نزدیک یہ جائز ہے یہ پڑھنا پڑھانا خاص اماموں کے دور میں یہ تھا ہی نہیں یہ تو کل کی بات ہے بھائی کار اماموں کے ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جس وقت یہ سکون ظاہر ہوئے تھے نمودار ہوئے اس وقت کے اولیاء کرام اور صلحاء علماء کا جو ہے وہ ان کے متعلق کیا نظریہ تھا کیا فتویٰ تھا اختلاف تھا یا نہیں سمجھ نہیں آ رہی جیسے مثلا اب شراب نوشی اس کا نام آ گیا شراب نوشی نام سود ہے اس کا نام آ گیا دلیل خصوص یعنی آج خاص اسی کے متعلق آیات بھی ملیں گی حادیث بھی ملیں گی دلیل عموم یہ ہے کہ مثلا یہ بتا دیا گیا کہ بے حیائی جو ہے نا اللہ تعالیٰ مثلا قرآن پاک میں آ گیا اللہ تعالیٰ بے حیائی برائی سے روکتا اب جو بھی بے حیائی کا کام ہے مثلا فلم اب فلموں کے متعلق کوئی اگر نہیں فلم کا نام حدیث میں نہیں آیا قرآن میں نہیں آیا لیکن جو تو ہم دلیل سے اس خاص جزی کے متعلق کا نام مذکور نہیں ہے فلم کا نام نہیں آیا لیکن اب کوئی اگر یہ نام ذکر تک نہیں ہے تو تم حرام کیسے قرار دیتے ہو اس کو کہا جائے گا بے حیائی ہے یا نہیں بھائی بے حیائی شریعت میں حرام ہے یا نہیں تو جب بے حیائی ایک کلی ہے تو اس کی جتنی جزیات ہوگی وہ سب حرام ہو جائیں گی شریعت میں بیل حلال ہے گائے حلال ہے بھینس حلال ہے اب جس کسی نے بھینس کا نام رکھا ہوا ہے خاص اگر وہ کہے میری بھینس کا نام تلاش کر کے دو میرے بیل کا نام تلاش کر کے حدیث و قرآن سے پھر اس کی اس کا جواب ثابت کریں یہ بے وقوفی اس کی تو کہیں گے بھائی حلال جانوروں کا جو آ گیا بیل کا جب آ گیا تو بیل ایک کلی ہے اس کی یہ اس کا فرد ہے شریعت متارا اس سے تو رہی کہ وہ ہر کسی کے اشیاء کا نام خصوصیت کے ساتھ ذکر کرتی رہتی ہے ہاں؟ تو یہ آتا مشکل ہو جاتا لوگوں کے لیے جی مختلف علاقوں میں یونیورسٹیاں قائم کرنا چاہتے ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ یونیورسٹیاں قائم کرنے کا مقصد کیا ہے وہ کہتے ہیں ہم نے یورپ کے اندر جا کر دین پھیلانا ہے اس وجہ سے ہم جو ہے اس کے لیے پڑھنا ضروری ہے نہ پڑھیں گے تو ان کو مسلمان کیسے کریں میں نے کہا پہلے اور اور اور یہ کرام دین کھلایا حضرت کے لیے انہوں نے نے نے کیسے وہ وہ کہتے ہیں کہ جی دور دور دور ہے ہے ہے کچھ ہی جدت جدت پسند پسند ذہن لوگ میں اپنے بچوں کو اسکول سے ہٹایا تھا تو سارے ہو گئے ہاں ایسا کیوں کیا اس کی کوئی مقبول جواب نہیں بات یہ ہے کہ اس سوال کے جواب میں کلام کو کافی وسیع کرنا پڑے گا اولن تو اس پر کلام ہو جائے گی کہ کیا یورپی ممالک میں جانا جائز ہے رہائش اختیار کرنا تو جہاں رہا تبلیغ کی گھر سے یا کسی گھر سے پھر مختلف دور رہیں گے یورپ میں رہائش سے متعلق یا جانے کے متعلق پہلا دور ہے اور تھا دوسرا دور اور اس طرح ادوار بدلتے رہے اب تو یہ صورت حال ہے کہ باڈی سکیننگ ہوتی ہے پورے یورپ میں مسلمانوں کے ملک شمار ہوتے ہیں نا جی ان میں نہیں ہوتی پارٹیسپیٹ ایئرپورٹوں پر جی،, جی لیکن باہر کے ممالک میں ہوتی اور یہ پکی بات ہے باڈی سکیننگ میں بالکل بندہ اور عورت ننگے نظر آتی وہ خود دیکھ رہا ہے اس کی بہت تحقیق میں نے کی اور بلکہ اب تو ویڈیو آئی ہوئی ہے اب جہاں پر بھی ایسا معاملہ ہو تو تبلیغ کے لیے جانے کا کیا کہیں گے بات سمجھے کہ نہیں سمجھے اور پھر اگر آپ غور کریں جو بابا جنا سرکار نے اور سکولیوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ ہندوستان قومی نظریے کو بیان کرتے ہوئے یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ ہم اور ہندو مختلف قومیں ہیں جی۔ لہذا ہماری قالین ہماری زبان بھی مختلف ہے جب ہر چیز میں ہم ہمارا ان سے اختلاف ہے تو ہم کیسے اکٹھے ایک حکومت کے تحت رہ سکتے اب بین ہی یہی بات یورپ کی طرف کیا ہم پوچھتے ہیں جس طرح زبان ادھر اپنی ادھر اپنی تعلیم ان کی سیاست معاشرت معیشت ہر چیز تمام نظام ان کا علیحدہ ہے ہمارا علیحدہ ہے عہدہ لباس ہر چیز کے اندر اختلاف ہے جب ادھر اختلاف اس نے ہمیں ان کے ساتھ نہ رہنے پر مجبور کر یا تو ہم ثابت کریں کہ ان کے ساتھ ہم اختلاف نہیں رکھتے ان تمام چیزوں میں این اسلام یورپ میں چلا گیا اب اس کو ثابت کرنے میں قیامت ٹوٹ پڑے گی وہ تو جنس پرستی اور پتہ نہیں کیا کچھ وہاں پر ہوتا ہے اور بحثیت یعنی قانونی اس کے علاوہ اور جتنا واحیات ہیں ان کے سب سب کے ان کو اسلام کہنا پڑے گا جب اسلام ان سے مختلف ہے تو آپ بتائیں مسٹر جناب سرکار والا مشورہ کیا مطالبہ کیوں نہیں کیا جاتا کہ ان لوگوں کو سمجھایا جائے بھائی تم وہاں سے نکلو تبلیغ یوں کی جائے کہ حضرات آپ پر ہجرت ضروری ہے آپ نکل جائیں دوسری بات یہ ہے کہ وہ دار الحرب ہے علماء سے پوچھو وہ دار الحرب ہے یا نہیں ہے فرانس فرانس جو ہے نا اس کا کچھ حصہ جو سپین کے ساتھ ملتا ہے اس پر اسلام اس تک اسلام پہنچا اس پہ آگے اسلام نہیں پہنچا یعنی اسلام نے کبھی حکومت نہیں کی جب اسلام نے وہاں کبھی حکومت نہیں کی وہ دار الحرب سے ہجرت فرد ہوتی ہے دار الحرب میں جمعہ اور عیدین جائز نہیں ہوتے دار الحرب میں تجارت کی نیت سے جا سکتا ہے رہائش کے لیے کافی آخ نا جی اگر اس طرح کلام کر گے نا جی حضرات بیٹھے جی، ہو سابت ہو سکتے ہیں حق ہے ہے ہے برائی جڑی جڑی نا وہی اجماعی اجماعی اتفاق اس اور کلی نظر رکھو ہوں کالا خزاب یہ سی تو اسی طرح مسئلہ ہے یہ اختلاف کے اتفاق نہیں اس میں امام ابن رشد قرطبی نے المقدمات کے اندر چار اقوال نکل کی اور تسہیل المقاصد کے اندر امام افاسی نے تو امام شافعی رحمہ اللہ کے مذہب کے بہت بڑے مستحد اماموں کا ایک قول نقل کیا ہے ایک امام کا نام ہے امام استخری استخر غیر مجسم مطلب ہوتی ہے جو کاغذ پر یعنی چھاپی ہوئی قلم کے ساتھ بنائی ہوئی اب وہ اس کے آگار تو نہیں ہاتھ میں آئیں گے نا مجسم اور غیر مجسم یہ دو قسم جو مجسم ہے اس کو کہتے ہیں زیر دل یعنی سایہ دار اس کو رکھو گے اس کا سایہ پڑے گا نا بالکل ایک ہوتے غیر زیر دل وہ اکسی یا عقل بھی یعنی خطی اس کو رکھو گے اس کا سایہ نہیں جس پر ہوگی اس چیز کا سایہ بنے گا نا جی، جی، کاغذ پر ہو یا کسی چیز پر اس کا اپنا سایہ نہیں ہوگا اس کو کہتے ہیں غیر تو انہوں نے فرمایا جو زی ذل ہے وہ بل اجماع حرام جو غیر زی ذل ہے اس کے اندر چار اقوال لیکن ان کا یہ دعویٰ اجماع جو ہے نا اس وجہ سے صحیح ثابت نہیں ہو سکا کہ زی ذیل غیر زی ذیل دونوں کے متعلق اختلاف اپنا جواز کا قول جو ہے وہ موجود ہے امام استقری اور امام استقری جو ہے یہ تیسری صدی میں یعنی امام محمد اور امام امام بخاری کے قول ابن الصباغ جو ہیں یہ چھٹی صدی کے بارہ شافیوں کے اندر ان کا مقام ہے کہتے ہیں بغداد کے اندر امام ابن سرائد اور اس شافیوں کا فتوا اور فقہ جو ہے اس کا اعتماد شراب کی حرمت نئی نئی مسلمانوں میں حکم شری بن کر شائع ہوئی اس وقت برتن بھی استعمال کرنے سے پرہیز شراب یعنی برتن جو مخصوص برتن جن کے اندر شراب بنائی جاتی تھی تو شریعت نے ابتدان کہا کہ ان کو استعمال نہیں کرنا کیوں بھئی ان میں شراب بنائی جاتی ہے اگر یہ استعمال کریں گے تو یاد آئے گا تو برائی بری چیز جو ہے چیز جو ہے جس سے پرہیز کرایا جا رہا ہے جس سے روکا جا رہا ہے حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا تصور بھی نہ نہ ہو ہو تصور تازہ شریعت لے لو لیکن بعد میں جب مسلمانوں کو طبی طور پر نفرت پیدا ہو گئی شراب سے اب تصور آتا تو وہ لذت کی بجائے تبھی نفرت سامنے آ جائے اس سے پتا چلا کہ جب تک آدمی کے شراب کی طرح تصور پھر تازہ ہو جائے کسی ویل ادھر مکالم یا کم از کم لگت لین لگ پہ بیٹھا ادھر ہوگا تو خیال ادھر فرمایا کہ احتیاط کے طور پہ نا تنفیرن نفرت دلانے کے نفرت کو طبی بنانے کے یعنی اس طبیعت کو اس سے متنفر کرنے کے پرستش جو تھی بتوں کی تاکہ ان سے تازہ نہ ہو تصویروں سے شریعت لوگ جب وہ ختم ہو گئی یہ ان دو اماموں کا خیال ہے اگر سے حادیث مبارکہ اس کا ساتھ نہیں دیتی پرستش کے ساتھ خاص نہیں ہے کیوں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو پرستش کا کوئی گمان نہیں ہو سکتا خراب فرماتے ہیں یہ کیوں پڑھیے میں نہیں آتا اور پھر وہ تھی تھی غیر ریزن غیر مجسم تھی جو کس طرح نے تکیے پر تھی کسی وجہ سے جمہور علماء کا فتویٰ وہی ہوا کہ حرام ہے لیکن اتنا ضرور ہوا کہ شدت توڑ دی اب شدت کس طرح ٹوٹ گئی کہ اگر کوئی آدمی جمہور کے طور پر چلتا ہے ہے ہے حرمت کا پھر بناتا اگر اس کے اعتقاد کے اندر یہ ہے کہ وہ کسی اور امام کی اتباع کر رہا ہے پھر آپ اس پر گرفت کرتے ہیں تو آپ غلط کر رہے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بری ذمہ ہے جب اس نے کسی امام کی اتباع کر لی اگرچہ اس کے پاس یا تمہارے پاس دلیل وہ ضعیف ہے لیکن دلیل میں پہلے بتا چکا ہوں کہ امام ابو یوسف کے پاس دلیل کمی ہوئی تھی جو پانی پلیٹ ہے لیکن محض امام کا دوسرے کا قول تھا نا جی، جی. وہ کوئی لتو خیرا تھوڑا تھا وہ بھی تو امام تھا شریعت کا انہوں نے ان کی اتباع کر لی بات ٹھیک فرمایا ہماری نماز ہو گئی بھائی ان کے مطابق ہو گئی بات ہو گئی چلو اچھا، اسی وجہ سے حدیث میں آتا اللہ تعالیٰ جس طرح عظیمتوں پر چلنے کو پسند کرتا ہے اسی طرح رخصتوں پر چلنے کو بھی پسند کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے رخصتیں جو رکھی ہیں تو اس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب تو نہیں ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم پر سختی ڈالنا تنگی ڈالنا اسی وجہ سے حدیث شریف میں آیا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جن باتوں سے خاموشی اختیار کی ہے وہ مت پوچھو تمہارے پوچھنے سے تو حکم سخت آ جائے گا تم سختی میں میں پڑ جاؤ قرآن پاک مقصد یہ ہے کہ بھئی ایسی چیزیں یہ بڑا وسیع میدان ہے بہت وسیع میدان ہے جو کہ میں نے ایک حدیث پاک پرسوں پڑھی ہے احکام و عالی ذمہ کتاب مطالعہ کر رہا تھا یہ مادر سے میں نے قیم جو مادر سے تاگر سے بال کتاب میں نے پڑھی اس نے حدیث پاک لکھی ہے حدیث پاک کچھ خیر سے آگے کہ آپ علیہ السلات و تقریب نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی ذی سلطان یعنی حاکم وہ کچھ صحیح بات کہے اس کی اصلاح چاہے تو فرمایا اس کو چاہیے کہ اس کو علیحدہ لے لوگوں کے سامنے اس کی سر کی سلانا کر علیحدہ لے جائے اس کو کہہ دے اگر مان لے تو فابحہ ورنہ اس نے اپنا حق ادا کر کے اندر سب سے بلکہ کسی بھی اس کے اندر اگر تجیز سلطان حاکم کا آیا ہے لیکن اگر آپ تجربے کر کے دیکھیں نا تجربے کی روشنی میں ہر انسان کی اصلاح اگر اس کو علیحدہ دوسروں کے اندر سریام اس پر تنقید کریں گے نا تو وہ ہو سکتا ہے مخالفت ضد پر اتر آئے قبول نہ کریں میری بےزتی کر کے یعنی اس کی جو رکھنے کا موقع ان کو نہ دینا چاہیے کہ نہیں مقصود تو اصلاح ہے نا ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اصلاح پسند کتنے بعد ہوتے ہیں ان کیا کام ہے کتنے بازوں کا ایک فطرے باز نہیں ہے ویسے غلط کار ہے غلط کرتا غلطی کرتا ہے لیکن فطرے باز نہیں شر انگیز نہیں ہے مقابر نہیں ہے خیال میں مراتب کا لحاظ ان میں کیا گیا اگر نہیں بھی ہو سکا نا تو وہ میری غلطی ہے اس کو سنت نہ بنانا بس ایک زیر میں رکھنا اللہ تعالی کی بارگاہ میں بھی ہم اس بات سے چھوٹ سکتے ہیں ہم کسی کی غلطی کو سنت نہ مثلا کئی بزرگ ہوئے ہیں وہ گالیاں نکالتے ہیں اب وہ کس وجہ سے نکالتے ہیں کبھی طور پر مجبور تھے یا کوئی شریعت کی غیرت کی وجہ سے ان کے منہ سے ایسی باتیں نکل جاتی تھی کیا ان کی حکمت اللہ تعالیٰ جانتا ہے جس طرح کے سما ہے قوالی اب کئی حضرات بڑے بڑے اولیاء کرام قوالی بل بل بل بل بل بل بل بل بل پاکستان نظام کے اندر دنیا کے نظام کے اندر بھی موجود ہے صدر مملکت پاکستان کا صدر جو ہے وہ کسی قاتل کو چھوڑ دیتا ہے تو قاتل کی رہائی قانونی بن سکتی قاتل کی برات یا قاتل کا چھوٹنا جو ہے وہ قانون نہیں بنے گا نہ قتل جائز ہوگا قانون پاکستان کے اندر ہم کہیں گے نہیں کیونکہ اکثر اکثریت جو ہے نا اکثر اکثر اکثر ہے ہے حکم حکم وہی بات کیونکہ کے لیے ہوتا قانون قانون پر پر پر بنتا بنتا اقلیت نہیں اب وہ کسی کسی بھی امر کی بنا سے کوئی اس طرح کا کام ہوتا ہے سمجھ نہیں بات اس کو سنت وہی ہوگی جو شریعت متعارہ میں آ رہی ہے اور اسلام اکثر جس پر عمل کرتے اب گالیاں میں بھی نکالتا رہا اس کے لیے میں جملہ ایک بولتا تھا کہ بھائی ثواب ثواب کے لیے نہیں نکالتے تھے ثواب کے لیے لیکن اب ان کے دل کو سکون نصیب ہونا ہے اس سے یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ہمارے لیے سنت بن جائے اگر یہ سنت ہوتی تو اسلاف سے یہ سید لمبیا صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے سیدھی ساری بات آپ علیہ السلام مقصد یہ ہے کہ بھئی ایسی ہاں، ایسی باتیں جو ہے نا ان کو سنت نہیں بنانا چاہیے ان تک معذور جیسے سما اگر کسی ولی نے کیا ہے تو ان تک معذور رکھو بھئی ان کی طبیعت اور تھی ہماری جی، جی، یہی مسئلہ ہے جو کہا گیا نا کہ کار پاکاں راہ کے آسن خود مزید گرچہ باشد در نوشتن شیر و شیر کہ اپنے عمل کو پاکوں کے عمل پر قیاس مت کر اگرچہ لکھنے میں شیر اور شیر ایک جیسا ہے سبحان اللہ مولا روم فرما اب شیر شیر شیر کس کو کہتے ہیں دودھ کو شیر درندہ ہے لکھنے میں ایک دیکھ کر حقیقت بھی ایک سمجھ لو اور ایک دوسرے پر قیاس کر لو اور کہو کہ جب شیر لکھنے میں اور شیر لکھنے میں ایک ہیں تو بچے کو شیر پیش کرنے کی بجائے شیر پیش کر دیتے جس طرح شیر اور شیر کا چاس باز لفظی اتفاق کی بنا پر یہ غلط ہے سراسر اسی طرح کاملین لوگ لوگ لوگ اولیاء اللہ یعنی اللہ علماء یعنی تبارک و تعالیٰ کے کے مقربین جو ہیں ان عمل کو اور اپنے عمل کو محض محض عملی شکل اور یعنی ظاہری حال میں اتفاق کی بنا پر قیاس مت کر ورنہ وہی فرق آ جائے گا شیر شیر اور وہ تو بھائی نہیں اب بزرگ فرماتے ہیں ایک شخص وہ ہے جو قوالی سنتا ہے خدا تعالی کے سوا اس کو کوئی یاد نہیں آتا پوری قوالی کے اندر اس کو کسی اور کی یاد نہیں آتی خدا تعالیٰ کی یاد کی ہے اس کے لیے فرماتے ہیں عبادت اور سوال ہے کہ دیکھو عمل وہی ہے لیکن اس کے دل میں خیالات عورتوں کے لڑکوں کے آتے ہیں اشار سن کر کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ سماج جو ہے نا یہ کوئی نئی چیز پیدا نہیں کرتا دل میں پیدا شدہ دل میں چھپی ہوئی جو کیفیت ہوتی ہے نا اس کو یہ اجاگر اٹھاتا ہے اب اگر کسی کا دل عاشق ہے اللہ رسول کا عشق اندر پڑا ہوا ہے سما سے وہ اٹھے گا اگر دنیاوی خیالات اور کمینے خیالات جو ہیں دل میں بس چکے ہیں تو وہ اٹھے گا اور ایک وہ ہے کہ جس کے لیے نہ خدا رسول کے مطلب وہ خیالات پیدا ہوتے ہیں نہ ہی پورے خیالات پیدا نہ اچھے نہ برے بلکہ وہ ایک لذیذ آواز سے لذت محسوس کرتا اندر اس کا دل اس طرح کا ہے اس کے لیے وہ باہر اگر وہی بات ہے کہ ایسے لوگ کم ہوتے ہیں الکلیل و کل معدوم فتوا دینے والا یہی کہے گا امام اہل سنت کی طرح ارے بھائی قوالی آرام ہے جی، ساز کے ساتھ آرام ہے جی، جی۔ لیکن حادثہ اللہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ان کا مقصد یہی ہے کہ ہر طرح کی حرام ہے یا ہر طرح کی جائز جس میں جائز کا ہوگا وہ بھی شرائط کے ساتھ جس میں حرام کا ہوگا وہ بھی شرائط کے ساتھ سمجھ آ گئی کہ نہیں اب حج شریف شریف ہے ہے ہے عمرہ عمرہ کئی علماء اس اس کے کے لیے لیے یہی فرمایا کرتے ہیں امام اہل سنت سنت عمرے آپ نے اجازت دی سردار احمد صاحب صاحب حاجی ابو صادق وغیرہ یہ حضرات کی کہتے تھے حرام حرام تو ایک حاج کا جواب ہے لیکن عمر کیونکہ یہ یہ حضرات تھے جمہور کا قول تصویر کے متعلق رکھتے ہیں اب جو چار اقوال ہیں اگر کوئی ان لیتا ہے اور ادھر دیکھتا ہے ہے کہ کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا مسئلہ مقامات مقامات مقدسہ مقدسہ کو کو کو اگر ہم اس اس یہ کہتے ہیں ہیں حرام کر دیتے دیتے کے ویرانی لا مقامات کی بیانی جو ہے مسلمانوں کی تباہی کے شک یوں سمجھو مسلمان پوری دنیا میں ویران ہو پتہ نہیں دنیا کفر کے اندر دنیا کفر کے سینوں میں کیا کیا تیر چلتے ہوں گے جب دربار رسالت میں لاکھوں اشاق جو ہیں وہ چاروں طرف سے ہیں جی یا رسول اللہ کی سزائیں بلند کر کے آپ کی بارگاہ میں رو رہے ہوتے ہیں حج کر رہے ہوتے ہیں عمرہ کر رہے ہیں پر اتفاق کیا کہ ہم نے بہت اسلام کو اسلام کی تہذیب کو کو مٹانے کی بہت کوشش لیکن دو دو چیزیں اس مٹنا نہیں ایک مکہ مکہ مدینہ مدینہ کا کا وجود وجود دوسرا اولیاء کرام یہ بھی سمجھیے گا کہ وہاں کی جو حکومت ہے وہ تو ان چیزوں کے ویسے ہی دشمن ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کو بھی سنم اکبر کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کو مٹا دو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ دنیا سے نہ فطروں سے نہ ڈرتے نا کتنے کا خطرہ ہے تو ہم گرا کیا تو کیا ہم ہم نوائی کریں ان کی کیا ہم کہتے ہیں مذہب بنانے کی کوشش مت کی بلکہ میں تو ایمان سے کہتا ہوں پہلے بھی میں جب میں نے شریعت کو زیادہ سے زیادہ سمجھا ہے نا تو پچھتاوا زیادہ ہوا کہ کاش میں خالق اور مخلوق کے درمیان مداخلت اتنا باریک کام ہے اتنا سخت کام ہے دیکھو ایک ہر آدمی کو اپنا حساب دینا کتنا مشکل ہوگا قیامت کے روز اتنا بڑی مخلوق یا اس کا حساب کیسے دے گا جس نے دینا اس کو میرا رب تو اللہ تعالیٰ یہ اگر چاہے کوشش فرما دے اس وجہ سے تابعین صحابہ تابع کمال صحابہ کرام علم کی کمی تھی تابع علم کی کمی تھی ان کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے آتا تو کوشش کرتے کہ کسی دوسرے پر ڈالیں ان سے اس سے پوچھے اور میں بچ جاؤں بعض اوقات بعض تابعین صاحبہ یہ فرماتے تھے ارے بھائی بغیر چھری کے ذبح کرنے کے لیے میں ہی ملا ہوں آپ کسی اور کو ذبح کر لیں یعنی مقصد کیا کہ یہ مسئلہ کسی اور سے پوچھے تاکہ میرے گردن پر اس کا بوجھ نہ پڑے حقیقت ہے میں تو بہت پچھتا ہوں بہت ڈرتا ہوں کہ اتنا بڑی ذمہ داری میں نے لے لی اللہ یعنی خیر اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ چشم پوشی کرنا پردہ پوشی کرنا شرما جو بھی جاتا جائے گا ٹھیک ہے اس کے لیے اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں اگر آپ چاہتے پہلے آپ کو مسئلہ سمجھا چکا ہوں کہ آپ اپنے لیے جتنا سختی کریں کم ہے اگر آپ کا یہ اعتقاد ہے کہ میں تصویر کا ارتقاب نہیں کرتا ہوں میرے لیے نہ کریں لیکن اگر دوسرا جانا چاہتا ہے بلکہ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ کہا ہے کہ انتقال خون کا مسئلہ ہے یہ میں نے کئی مرتبہ کہا کہ یار خون ہم تو کسی کو ہم اپنے لیے لیتے نہیں اور اپنا خون کسی کو دیتے نہیں رہا کوئی اگر یہ کام کرتا ہے لینے دینے کا تو ہم اس کو روکتے نہیں تو کوئی مجھ پر اعتراض نہیں کر سکتا اس وجہ سے کہ میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی طرح میں دوسرے امام کے کال پر عمل کر لیتا ہوں میں کہتا ہوں سب ٹھیک ہے لیکن اگر میری تقریر سن کر آپ خود مفتی بن بیٹھے اور پھر خود فیصلہ شروع کر دیں کہ ہاں بھئی یہ کام کے یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے یہ سب آ رہا ہے دائرے ہوتے ہیں ہر کسی کا کوئی دائرہ ہوتا ہے جی، جی، اب میں امام اہل سنت من بیٹھوں تو میری یہ بہم آپ کا تجار کہ نہیں ہر کسی کا دائرہ ہوتا ہے اس کے اندر محدود رہتا کلام بات سمجھ آئے گی نہیں اب یہ مسئلہ ہو گیا ریڈیو اب وہ بھی اسی طرح ایک تو یہ چیز وہ ہے کہ جو بعد میں ہاشمی میاں کے گروہ کو وہ مطلب جتنا سکتے ایسی باتوں سے پھر اہل سنت کے اندر خلاف کی بجائے شقاق پیدا ہو دھڑے ایسے بنتے چلے گئے کہ ایک دوسرے کے شدید جانی مخالف اب ویڈیو جو ہے ہاں ایک, ایک تصویر ہے جو فی ذات ہی حرام ہے مثلا غیر عورت یا ننگی تصویر وہ تو الگ ہے ان ذاتی خرابیوں سے جو پاک ہے صاف ہے جیسے جی نعت ہو رہی ہے جی تقریر ہو رہی ہے فلان ہو رہی ہے اس کے اندر بنتی ہے تو اس کے اندر آپ نہ جائیں اگر آپ نہ جائیں آپ نہیں بنوا سکتے اگر آپ نہ جائیں جائے جو بنوا رہا ہے اس کو آپ ٹھہرا ہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ جانوی والا کام کر رہا ہے کیوں اس وجہ سے کہ وہ اپنے دلیل کی اتباع کر رہا ہے اور عالم کی اتباع کر رہا ہے اب وہ جانے اس کا خدا جانے امام اہل سنت کے فتح جات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے امام ہی دنیا میں ختم ہو گئے بات سمجھے نا ایک شخص ہے وہ کہتا ہے میں امام اہل سنت کا اس, اس, اس باب کے اندر میں امام ویڈیو جو ہے اس کے متعلق امام اہل سنت کا تو فتویٰ ہے کیونکہ آپ کے دور میں ویڈیو نہیں اس تصویر بالکل دیتا ہے ہے ہے تو وہ مطلب نہیں کہ میں بابا جی ایک ایک اے شری حکم یار اگر کوئی عمل کرتا پیا اس اس کتنے ہیں کیا مجرم قرار دے دے سکنے ہیں ہاں یہ اللہ ہاں خرار ہے یار یار دوسرے چینل دا دا دا موقع مل گیا فلان یہ وہ آن کے شریعت کی کہندی ہے بھی دروازہ برائیاں بند سدے سدے باب باب ہونا چاہیے تو تو او دے تحت بالکل گا گا یعنی بندے جمور جی رہے جمہور کہہ رہے اس طرح یہ بھی ای نو حرام قرار دیتا جائے تاکہ مفاسد دوسرے فتنے دروازے بند ہو جائیں ایک ہے دلائل دی دنیا چے گل کرنی ایک ہے کہ یار اس بندے نو اساں مجرم ٹھہرا کے تے کیا اساں اس نال دشمنی عداوت مہاد اس بنا تے رکھ لیے کہ انہیں کام کیتا ہے جبکہ مسئلہ اختلاف ہوئی اس بھی جانتے دیکھو اگر اگر فلم دیکھنے غیر غیر عورت عورت نو نو بد بد نگاہی نگاہی اسلامی بھائی دیکھ دی دی تے او کیا کیا یار یار خرابیاں خرابیاں میں میں تانوں کی کہنا ہن دسو کہ کہ دو امامہ جنہاں آکھیا بھی حرمت حرمت تصویر منسوخ ہے جمہور دے دے کول کول انہاں رد واسطے دلائل دلائل کوئی کوئی نہیں نہیں یا ساڈے ہزاراں گلاں اس طرح دیاں کڈ کے وچ رکھ نے وچ مثلا ایک فضول خرچی آ جائے گی جی۔ یہ کیوں بن رہی نے نے لینا لینا لینا کسی غریب خرچ ہو جائے فلان جگہ ایک سب پہلے فضول خرچی آ جائے گی پھر یہ نمائش آ جانی میاں تکبر آ جانا فلان یہ جی وہ بن ٹھن کے بیٹھے گا تاکہ میری تصویر پھر یہ یہ تصویر غیر غیر غیر عورتوں عورتوں عورتوں کو جائیں گے گیا گیا مردوں مرد وہ بھی ہو جانا سارا کچھ آپ جگہ لیکن جیڑا کیا قول میں گل کر رہا ہاں نا لیکن ہے وہ اسی طرح ہے غیر مؤثر جی گل اس واسطے کہ کنہوں روکے جا رہے ہیں میں کہیں کار ایسے دیکھیں جیسے اسلامی پہنا ہی رہنگی اسلامی بھائی دی آئی کوئی نہیں ہاں۔ اور چگی ہی کہنٹے انہوں دے کار جناب وہ پتہ نہیں کی گونج دا رہن دے امین ہوگی ہے چینل تے پٹی چلی جی کہ عورتیں جہاں غیر مرد کو اگر ساوت خطرہ نہ ہو تو ناف سے اوپر اوپر دیکھ سکتی ہیں گنجائش اپنی گئے گئے گل گل کر نا اگر کا کا کا خطرہ خطرہ خطرہ خطرہ نہ نہ ہو ہو ٹھیک ہے لیکن یہ یہ ہوئی کڑی کی طرح بٹھانے سونے تو سونے بندے گل ہے بھی فتنے فساد خرابیاں ویکو پیدا کنیا ہوں ہوں اتنے آن کے ویکو دلائل دی دنیا چاٹے چپ کرا سکنا میں علیحدہ ایک شاید مسئلہ ایک ہونا چاہنا اگے ہو اور دلائل دی دنیا میں پیانا انہوں ایک انہوں اے نہ پوچھو بھی یہ دسو بھی ایک ہے جل بے منفاط ایک دفع مذہب جنہیں جو اہم کہڑا ہوتا دوسرے لفظ ہے کہ کاٹے تو بچنا جی جی، کاٹے تو بچنا ایک نفع حاصل کرنا اہم کہڑا ہوں گاٹے تو بچے کیوں جی میں آن دینے پہ ایک بندے دکان لائی دکان کھولی گھاٹا نہ آوے نفع پاہمیں نہ آوے تو مہینہ دو مہینے سال چھ مہینے چل سکتے پھر جب پہلے دن تو گھاٹا شروع ہو جائے وہ تو چوتھے دن موتی بجنی میں آتے ایسے طرح شریعت مطارہ دا اصول بنے ہیں کہ دفع المضردت ہے یا کئی نہ نسن انہوں دے دل دے اندر بری خواہش خیالات شروع ہو جان تو مطالبہ مطالبہ کر دیا فون گل سمجھا کہ نہیں تو انہوں دا ایمان جڑا ضائع ہویا یہ کی انہوں دا جڑا اندروں کباڑا ہویا ہے وہ کی وہ ہے نقصان وہ دفعہ وہ مزردر سی حضورین دے باوجود بھی انہوں مان کر سکتے ہیں اسے گلتے آجو مثلا انہوں دا پندر خود دے دے تو کلام کرو بھی چینل جڑا کھولے ہیں ہاں جی جب کہ چینل دے ذریعے کی روزانہ دا دا دی دعوت ہاں۔ یہ بھی ممکن نہیں نہیں واقع ہونا کہ شامل ہو جان چینر لاکھ تقسیم کرن دی اپنی دعوت امت غریب دا بھی کم بن کو جاگیا نہیں سی جانا رات ایک دو جنے سے چھوٹے آن لگ جانا اس میں درخواست سی اگر صاحب مہربانی کی مدنی مذاکرہ تو جنے صبح تو بعد دوپہر تک کر لو انہاں کہ حاج عمران رکن شورا سے مشورہ کرے او دے نال گل کیتی انہاں کہندا رات نو امریکہ برطانیہ والے انہاں کون کیا دن ہوتا ہے اگر ساڈا مذاکرہ رات ہی ہوے گا تے اوتھے دن ہوے گا تے ساتاں ہاں، سانو فائدہ ہے اے لفظ مجلس چینل چلنا ہے یار مسئلہ سمجھو تسی تسی تسی اے اے دسو بھی چیزاں چیزاں نو نو اختلافی سامنے رکھ کے میں پیانا کہ اگو تمیز جڑی ختم کر دیندے جے کہ کہ یار اے ہن مسلمان رہیا ہے نہیں میرا مطلب قدر سختی نہ ورتو ہاں، کہ جس کی بنا بہت زیادہ متنفر ہو جائے متنفر تو ہو جائے اور تسی آکھو جی یہ ورت ہو جڑا ہے ہے وہ جائز نہیں نہیں اس واسطے کہ کہ خلاف خلاف خلاف شرع شرع کہہ کہہ ایک قول کے میں حدیث شریف جی،, جی حدیث شریف کوئی بندہ یہ نہ کہ اللہ اللہ نے نے حلال کیتا حرام کیتا قیامت اللہ فرمائے گا میں کدو حلال کی جھوٹ بولے دوسری حدیث شریف ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جدو تسی کافر دے دے قلعے حملہ کرو نا جی تو تے نہ مسالا جی کہ اللہ رسول دے حکم دے اساں صلح پکڑنے تسی آکھے جی اسی اپنے حکم دے پکڑنے کیوں فرمایا ہو سکدا جے تے تساں صلح کرو اللہ رسول دا حکم نہ ہوے اے دے تحت امام احمد بن حنبل فرماندے نے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول اگر دو گلاں آئی ہیں آپ دے کولو دو گلاں آئی ہیں ایک ایک گل ایسی ہے کہ آ کام جائز ہے ایک ایک نجائز ہے فرمایا ہوں جی حدیث اختلاف ہو جائے نا تو دونوں اللہ دا حکم نہ آخر رسول اللہ دا حکم نہ کیوں کہ جدو اختلاف ہو گیا ہوں کوئی پتہ نہیں کہنا ناسک کیڑی منسوخ کیڑی ہوگی جیڑی منسوخ ہو گئی وہ اللہ دا حکم نہ رہا جدو نہ رہا تو یہ پتہ نہیں کہ اے وے کہ وے ہوں تھی حتمی یقینی طور سے نہ یہ کہہ سکتے اللہ کا حکم نہ تھی آخ سکتے ایک حدیث چینج آیا دوسری مسل رفا دین والی مثال رفا دین ایک امام نے کی دوسرے نے حدیث چ آیا کرن کا بھی نہ کرن ٹھیک ہے ہوں کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جی چل رہا یہ اللہ رسول کا حکم ہے مثلا رفا دین کرنے والا بھابی یہ نہیں کہہ سکتا تو آنے. کہ تسی خلاف تسی اللہ رسول کے حکم کے خلاف چل رہا ہو تھی ہوں نہیں کہہ سکتے کہ تو اللہ رسول حکم کے خلاف چل رہا ہے یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ یار وہ تمہیں یہ نہیں کہنے کا حقدار بنتا ہے کہ تھی سڈے والی حدیث نہیں چل رہے اسی انہوں نے کہہ سکتے ہیں تھی سارے والے حدیث نہیں چل رہے دو امام دے قول نے تسی یہ نہیں کہہ سکتے اللہ رسول دا حکم ہوئی ہے تسی یہ آکھو کہ ساڑھے امام دا قول ہے ساڑھے امام نے انجا کیا ہے نہیں آکھ سکتے اللہ رسول نے انجا کیا تمہارے امام کا قول اللہ رسول کا حکم بن گیا کیا معلوم اللہ کا رسول کا حکم کیا ہے ہاں جتھے ہوئے گا اجماع اتفاق اختلاف نہیں ہوئے گا جتھے وہ ضرور اللہ رسول کا حکم ہوئے مثلاً زنا حرام ہے تم کہہ سکتے ہو اللہ رسول کا حکم ہے زنا حرام ہے لیکن یہ نہیں کہہ سکتے تم کہ رفا دین یہ حرام ہے اللہ رسول کا حکم ہے ہاں یہ کہو گے کہ فکا انفی میں رفا دین جائز نہیں ہے فکا شافی میں جائز اور سمجھ لگی کہ نہیں دسو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں پہلے نمبر تے تے تے اے اے اے بھی تانوں حتمی یقین نہیں کہ خرابی دا سبب ہوئی ہے وچوں کوئی ہور وچ نہ ہوے اگر اوہی ہوے فرض کرو اوہی ہوے بھی صحیح تے جدو اللہ رسول دے نزدیک حتمی یقینی گل نہیں تساں اون فیصلہ کیویں کر سکدے یا تے تانوں اللہ رسول دا یقینی حکم معلوم ہوے یہ نہ سمجھا جائے کہ کہ شریعت شریعت جڑی ہے ہے ہے ہے کوئی ایڈی بے لگام مرضی اٹھ کے اسی بولن شروع کر گے نا دل گا گا دماغ شریف بن جانی خدا خدا رسول رسول ہونا دی بارگاہ بڑی سخت بارگاہ ہے ہے جی بڑی ڈاڈی بارگاہ اوتھے تانوں کی پتہ کہ شریعت دے امام صحابہ کرام او بھی جدوں گل کردے سن سن تے آندے ما ظہر علیہ کہ واہج نال چلنا واہج آئی تھی میں چلیا وہ اس کے نبیا کا مقام ہاں کہہ سکتے ہو کہ اگر بھائی تلانے کا فتوا مننا یار اندر جو چلانے پی جی یار اندر فائدہ کی ہے دسو نقصان آ پی جی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ دلائل آ جائے تو چھٹ جائے بس لیکن تسی آکھو گے اوے تو حرام کرن دے تو کفر پہ کرنا ہے او تو نجائز پہ کرنا ہے اللہ رسول دے نزدیک لعنتی پہ بننا ہے یہ گل تھا یہ اللہ رسول دے تے ایسی گل تھپڑی ہے بغیر دلیل تو کہ جیڑی انہاں کو یقینی ثابت نہیں وہ پکا ہوئے یا کچا ہوئے کو معاملہ خدا کر دینا جی تھی خدا رسول بننے کی کوشش نہ کرو خدا رسول بننے کی کوشش نہ کرو خدا رسول دے مبلغ بن جاؤ لیکن خود انہوں کا مقام لین کی کوشش نہ کرنی تقریباً بہت زیادہ بن رہی ہیں ویسے تو جڑے اولیا کرام نے نا یہ یعنی تنظیم وغیرہ نہیں بنائی مثلا شیر ربانی میں پھر پیر میل شاہ صاحب نے مولانا احمد رضا نے لیکن تنظیمہ بہت زیادہ بانی یہ ساری یہ ساری بیان یہ بھی میں بیان کرتا ہوں یار تسی اوتھے چھوڑ کے بیان کر رہے ہیں میں بیان کی تھی ہر کوئی نہیں کر رہی تنظیمہ میں نہیں کہہ رہا کہ اے تنظیم سازیاں جڑیاں نے اے جائز نے انہیں تو نقصانات نے یہ سارا سمجھانا پڑھا رہا بھی ایک دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے کوئی یہاں گرا لیکن گل یہ بھی ہوں کسی جی تنظیم بنا لیے تو ہوں وہ کی حکم لگنا ہے وہ یہ ویکنا پینا ہے کہ یہ بھی تنظیم سازی سے ہی وہ بےمان ہو گیا منشور ویکو منشور تنظیم سازی مطلب تنظیم سازی کا نقصان حاصل میں صرف صرف اور جیڑی ایک نئی معلوم تک پچ ہاں کہہ سکتے ہو کہ یار تے اس عمل پھیلتا پیا یا برائی پھیلتی پی گنا پھیلتے پینے جی تصویر متعلق اگر میں کوئی پہلا سخت رویہ رکھا دوسرے متعلق وہ کس طرح دا ہے وہ وضاحت فرماؤ اگر میں اپنے متعلق رکھا تو یہ آپ تو میں پورا بچتا رہا جی اللہ تعالی دے فضل اللہ جلسے تقریر نہیں سر کرتا سمجھے جی، جی۔ اور اگر میں دوسرے نو لان تان کیتا ہوئے محض تصویر سازی دی وجہ نال او تے تو مرجو جی او اے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اسی جنہاں نو کہندے ہیں تو اڑی گل نہیں کر رہے میرے خیال دے اگر رجوع کر تو کوئی آسمان تھلے نہیں نہ زمین اتنے جان لگی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اگر چار چار پانچ پانچ کال انہوں نے ہیں پکی رجوع کر لیا کسی امام اعظم ابو حنیفہ سرکار دے متعلق پوچھا امام عبداللہ بن مبارک کہ یار وہ بھی کوئی بندہ ہے اج گل کل ترجو کر فرمایا بے وقوفا جسل حق پرست نشانی جی، کیوں فرمایا جس حق کھلتا اسلے مڑ جی اڑیا تو نہیں ریند بندے یہ یہ شہ محسوس محسوس کرنی کرنی سی سی مینو چاہیے کہ یار بندے کی گے وہ چشتی لو بیٹھے تو تو میں میں صاف کہتا اگر تصویر سازی دی بنا دے کسی نے لان تان کیتا لیکن بشرط ہے جی، جی۔ کہ وہ تصویر جڑی ہے وہ اختلافی ہوئے ہوئے اگر تصویر اتفاقی حرام جی میں جی۔ یہ بے حجار کیوں شوقی اپنا ਜਿਹੜੇ ਆਹਲੇ ਇਲਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਇਮਾਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਨਫਸਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ قیامت نو بزرگاں لکھیا ہے قیامت نو جیدا عمل کسے امام دے قول دے مطابق ہو جائے گا رب رحمان آکے گا جان ہو جائے سبحان اللہ سنت اندر بیان ہو چکے ہیں سمجھ آئی کہ تربیت اللہ تعالی نیت نو رکھن والا خود نیت دے تے نظر نہیں ہوں اگر ایک بندے دی نیت محض اپنی نفس دی خواہش دی اتباع ہے شریعت او دے نزدیک کوئی شے نہیں تو وہ بھاوے کسی امام دے قول دے مطابق بھی ہوے گا تاں بھی پڑھیا جائے اتباع ہوا نہیں کرنی جی, جی، صحیح اگر نماز نو بیکار سمجھ کے بیکار کام سمجھ کے بھی یہ کیڑا ایڈا کوئی عزت والا کام ہے جدے واسطے سر کا کام ہے تو کافر ہو جائے اگر آج دین کے ساری دی نیت ہے تو پھر ثواب ہے لوگ گل کام ہی کوئی حکم تین ہو گئے لگے نگا بولیے مسئلہ ہر صورت بول سکتے میں صرف نہ اپنی سلاح واسطے گلا پوچھنا ہوں یعنی کہ اگر ہوں ایک بندہ اپنی اولاد نو دنیاوی تعلیم دلانے بھی پڑھنا آ جائے اردو لکھنا پڑھنا آ جائے بعد چی دینی تعلیم سکھاوا گے ان اتنا سکھانا جائز ہے یا نہ جائز دیکھا جائے گا پتر ہاں جی نہ تو اردو حرام ہے جی نہ انگلش حرام ہے گل سمجھ جی جی کوئی زبان حرام نہیں ہوتی ٹھیک ہے زبان فی ذات ہی جائز ہوتی جی اونو خراب کر دیئے اونو جائز نجائز آکھنا پندہ کسے سبب خارجی دی وجہ جی یہ وزادہ موضوعات جو ہو چکے ہیں تقریرہ بیانات سارے ہوں گا اون گالیا میں ایک بندہ انگلیش پڑھ رہا کدے کن پڑھ رہا پڑھانے آلا کون انگلیش پڑھ رہا دے کیڑی کتاب تو پڑھ رہا گلو سمجھو آپ کے ذہن میں ساری چیزاں جی جی جی یہ شریعت شریعت اسی اسی طرح طرح جی حکیم حکیم دی طب ہوتی جی۔ جڑا ہے وہ ہر ایک نو نسخہ نسخہ نہیں دینا طبیعت ہوں ہوں دے مطابق تجویز کرتا بھی نفوس ویخ تو حکم لاندی امام احمد رضا بریلوی جیسا بندہ ہوئے تو ساری دنیا کہ نہیں کیڑی زبان فرق پائے گی سڈے ورگا ہو تو پاوے جناب جی اردو سیکھنے میں اپنا ایمان دیتی بیٹھا ہو ہوگی فدو پڑھاؤ والا اگو ہو جا ہو اردو تو ہی بےمان کر لے کہ نہیں کر لے گا اس واسطے شرط رکھیے عقیدہ اپنا عقائد اسلامی اپنے مضبوط ہوگی تے تے پڑھاون والا جڑا ہے وہ وہ ایسا دیندار بندہ ہوئے ہوئے کہ کہ جس کو کسی طرح کا بھی بھی خدشہ نہ یار عقیدہ ایمان عمل خراب کرے گا پھر اساں حرام حرام ہی رہے ہیں انہوں نہیں تو سامنے فسادات سامنے فرض لگا وہ کوئی تنگی محسوس نہیں ہو رہی کہ فرض میں کھانا کی سو سارا بیان کر نا جی, جی،, جی، جناب فرض علم سیکھنا ہے وہ اس وقت الٹا انتہا پسندی دہشت گردی کیوں کہ فرض علم دے اندر جتنے عقائد باطل ان سارے بیان کرنا ضروری ہے فرض علم دے اندر دسیا جائے گا میاں اے عقیدہ صحیح ہے اے عقیدہ غلط ہے ہوں جی لانت کوئی یہ ملے گا کہ وہ عقیدہ غلط ہے وہ بیان کرنے کی بجائے وہ سارے صحیح چ کرے ہوں یہ کہ بھائی میاں ہندو مذہب خلاف بھی بولنا جڑا ہے انتہا پسندی دہشت گردی شمار لہذا بھی فرق مذہب خلاف بول نہیں سکتے ہوں ہوں لانت یہ پھیل گئی ہے جس وقت کے یعنی غیر مذہب خلاف بولنا جڑا ہے وہ بھی انتہا پسندی دہشت گردی ہو گیا تو یہ مطلب جو صاف یہ نکلا کہ فرض علم پڑھانا دہشت گردی ہو گیا یعنی عقیدہ غلط جڑا ہے وہ دسنا ہی غلط ہو گیا جڑا ہے وہ سمجھتا خدا تعالی کا جسم ہے پڑھا ہے جسم اللہ تعالی کا بچے نو یہ آخیے کہ اللہ تعالیٰ جسم ہے مطلب ہے کفر تے برائی جڑی نا اس کے خلاف بولنا انتہا پسند شمار پہ ہوتا ہے جی جبکہ ان کے خلاف بولنا ضروری ہے فرض علم ہے جگہ جگہ مسئلہ لال ہونے آج فلاں کا اپنے گھر ڈک سکتے سکتے کہ بھائی جائز جائز نہیں نہیں نہیں لگتا عورتوں جانا جانا لیکن تھی یہ چھوٹا کٹ کے کہہ باجی نے انہوں کا شرا شریف جائز ہی نہیں شریف کی بجائے نا اگر ان کہہ جائے وہ مطابق دے اسی طرح ہی ہے کرم نوازی نال کافی عادتی وسلم آپ کوئی روحانی طور پریشانی مبتلا ہے یہ بھی ایک ایک خود موضوع ہے ہے خود ایک موضوع حضور کے اس بھی ذہن کی ایک عالم دین سنا رہی مسجد جامع مسجد کے اندر بھی جس عورت دی آواز گھروں باہر جائے اللہ تعالیٰ اس خاندان جو کسی دعا نہیں قبول کر رہا اج کل تو مطلب کس طرح قید کیا جا سکتا ہے آواز میں کس طرح ان سے یعنی پرہیز کرایا جا سکتا ہے کیا حدیث شریف ہے یا کسی بزرگ کا قول مبارک ہے تو بیان کرنے والے نے جمعے سے ہی آخیا ہی کہ حدیث شریف ہے اپنے خیال نہیں جا سکتی ہاں جی جب تک بہت زیادہ جنی احباب نے نا تقریباً حضرت مریض نے مدنی جاننا ہوں ہے جی ان مفتی فیاض صاحب نے اتنے چک مرزا رہتے وہ پڑھا بھی انہوں نے جی آلہ حضرت پھر ستارہ اٹھارہ فتوی جڑے اس ٹائم بدل چکے اولا مان اور وہ آدھے نے جی دیکھو جی جی کفر حد کفر تک نہیں پہنچیا ٹھیک ہے انہیں تصویر اعلان بھی کر سکتے ہو جنازے پڑھا سکتے ہو جڑا مرتد ہو گیا یہ جڑا گمراہ ہے ان کا جنازہ بھی پڑھا سکتے اعلان بھی کر سکتے میں بارے اپنی گل کے اتنے اڑے پر میرے دوست نے دیکھے چیز لیا رہے میں انہوں آخو بھائی یہ دسو بھائی جس کا تھی کہ یہ حد کفر تک ہے یا نہیں اعلی حضرت تک یہ گل کھلی سی کہ نہیں سی کھلی کہ فلاں فلاں مذہب والے فرقے والے کی گل جڑی ہے فلانی یہ حد کفر تک پہنچ دی ہے کہ نہیں پہنچتی کیا اعلی حضرت نو اس گل دی سمجھ ہے سی کہ نہیں سی ہے سی تو او پھر سمجھ دے باوجود فتوی دیتی جانے ہیں تو سمجھ دیتے جاندے ہیں اساں بھی یہی کہنے ہیں یہ نہیں اسی کہندے میرے کو پھر پتہ نہیں کنے بار پوچھن آئے نہیں فلانے شیعہ کا جنازہ پڑھایا فلانے وہابی کا جنازہ پڑھایا وہ دوبارہ پوچھو میں کہ جی تفصیل ہے دیکھا جائے وہ بندہ کا یہ خود جڑا پڑھاؤ والا ہے یہ کی بات ہے یہ کی سمجھتا ہے ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪੀਰਾਂ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਰਹੀ ਸਮਝ ਆਏ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਫੀ ਨਾ ਮਿਲਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਵੀ ਨਾ وہ پا ایک ہوندی ہے سختی یہ غیرت سختی اور چیز ہوں فتوا اور چیز ہوں میری گل نہیں سمجھے بد مذہب جڑا ہے وہ مسلا پوچھتے سن تو امام آدھے سن نہیں دسنا تو یہ مطلب نہیں کہ وہ نزدیک کافر ہی ہوں ہے بدعتی کافر نہیں لیکن سختی نہیں کر یہ تمیز کرو بھی غیرت فتوے چ فرق کی ہوتا ہے میری گل نہیں سمجھے ہوں میں مثال دینا تھی اپنے دشمن نال غیرت کر کے اپنے جانی دشمن جی برادری دے دشمن انہوں غیرت رکھ کے ورتاؤ نہیں کرتے کیا ہوں جس فتوا لیا جائے گا تا بھی یہ ہونا کہہ سکنے کہ وہ غیر مسلم نے لیا تھا ورتاؤ جائے گا غائب تفصیل انہاں مسائل نو تفصیل نال سمجھایا نہیں گیا ہن دا جنازہ اوتھے جی منت بھی بہن سال ہو گیا سال دے وچ ایک سید زادہ بھی ایسا جنہ کو تشریف نہیں لے گیا جنا جنازہ امام بارگاہ دے اندر پڑھا گیا ہے اور اوندا کول یا اوندا کوئی جڑی باقی لوازمات نے او امام بارگاہ دے اندر لگ پئی ہے ہن ہی اوتھے جمہوریت ایک شریر اس طرح دی ہے کی آکھاں گے سارے سنگریاں مار دے سنیاں دے جڑے نے او گھوڑے دے تھلے دی لنگ دے بھی جڑا جڑا کفر تک پہنچ ہی نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں کرانا اور اے اے گمراہ ہے ہے ہے چلو کر دینے جی، جس طرح بیان کرتا زندگی اس دے دے وچ ویکھیا جائے گا نا کہ او نے تسی تسی اگر پڑھاؤ پڑھاؤ گے گے تو مکلف تے اللہ تعالی تانوں آکھے پڑھایا گیا گل سمجھ جی۔ ہاں پڑھاؤ تسی ہو سکتا ہے پھر رب تعالی ہاں پڑھایا تفصیل پر گمراہ جنازہ پڑھانا پھر او اس جنازے گمراہ جنازے پڑھاؤ اگر او گمراہی متفق ہے پھر آپ گمراہ ہے پڑھاؤ اگر کافر دا جنازہ پڑھاؤ ہے تو کافر اگر او کفر ارتداد نال متفق ہے کہ آپ کافر ہو جائے اگر متفق نہیں کہ محض منہ وخام بل پڑھنا تو اسلام تو ہو گیا اچھا مرنا تو جنازے نال بھی انج ہونا کہ جنازے جا کے پاسے کھلو رہا انہوں نے مر گیا تعزیت کرنی ہے تو ایک کہہ دینا میاں اللہ تبارک و تعالیٰ تیری مال اولاد سدا دے نصیب اللہ اللہ اللہ تعالی دے دے دے فضل فضل نال سبحان کرے تے سچی ہو گئی درسی پڑھ ہی نا جیڑا پتہ لگدا ہے ہے کہ امام صاحب صاحب صاحب نے بندہ جنازہ پڑھایا حضرت مولانا عبد سمندری بھائی بندے خدا دوبارہ کلمہ پڑھ ان کی دوبارہ کلمہ جیڑے مکالا جیڑا جیڑا اے دستے نے بھی اے دور ہون اینے اے ہوئی دور آلہ حضرت دا ہے سی آلہ حضرت انگریزی دور پیدا ہوئے نہیں کوئی اے اس تو سابق دور دے نہیں جی۔ سمجھ ایک نہیں یہ ساری چیزاں آلہ حضرت دے سامنے ہے سامنے وہ سارے تفصیل کر گئے ہاں ایک اور گل ہے کہ یہ نہیں آکھ سکتے اعلی حضرت سرکار دے کسی بھی قول نال اختلاف نہیں کیتا جا سکتا یہ صرف نبی دی گل واسطے ہو سکتا بس نبی علیہ السلام کو گل کر گئے نے اوتھے پھر کسی نو اختلاف دی گنجائش نہیں سبحان امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا ہر کسی کوئی یار اپنی اپنی گل دے مواخذہ ہونا ہے ایک صاحب دربار نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تھے کوئی مواخذہ سے فرق رکھنا چاہیے جی؟ ٹھیک ہے سونا ہوں